اس پر ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا اور وہ چپ کے چپ کے سرگوشیاں کرنے لگے